بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں تم سورہ احزاب ہی تلاوت تو اس کو گوجری ترجمہ سنے گا تلاوت فرمانے گا کاری نزاکت اور گورسی صاحب تو ترجمہ کرے گا مفتی فیض الحید کسان اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نام لال جڑو بے بہ مہربان اونچ رہے معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رہیو کافروں اور منافقوں کی گل نہ منیو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہو جان نالو حکمت آلو ہے واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا تو تم اس وحی کی پیروی کریو جڑی تھارا در تھارا رب درو کی جا رہی ہے تم لوگ جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری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 فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما تم منگ انہ کا باپ کا نان نال بلایا کرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی انصاف کی گل ہے تو کدے تم انہوں کا باپ کو جانتا ہی نہ میں تھارا تھارا دینی پائی دوست پل ہے تھارا تے جو کچھ ہو جائے اس میں تھارا ور کوئی گناہ نہیں ور جڑی گل تم دل کا ارادہ نال کریں اس پر گناہ ہے اللہ تعالی بڑو بخشن والو مجھ مہربان ہے النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائهم كان ذلك في الكتاب مسطورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن اگر انہوں کی جانتے میں زیادہ حق رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی انہوں کی مائیں تو رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق دوجہ مومن مہاجرہ تھے زیادہ ایک دوجہ کا حق دار ہیں وریا اور گل ہے کہ تم اپنے دوستان نال کوئی چنگ و سلوک کرنو لوڑیں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہوئے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا تو چیتو کرو جس ویلے انہیں سارا پیغمبراں کولوں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارے کولوں اور نو علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام تے حضرت مریم کا پوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کولوں وعدو لیو تھو یا انہیں انہوں کولوں وعدو لیو تھو تے انہیں انہوں کولوں پکو وعدو لیو تھو لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ہاں جی، اللہ تعالیٰ انہوں کی سچائی کا بارہ میں پوچھے کافروں واسطہ اس نے دردناک عذاب تیار کیو ہے يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اے ایمان آلوں تم اللہ تعالیٰ وہ احسان یاد کرو جڑو اس نے تھارا بر کیو ہے جبکہ تھارا بر حملہ وقت ہے فوجاں کی فوج آگئی تھی پھر انہوں نے انہوں پھانڈو نالے اسی فوج چلائی جڑی تونہ نہیں دسے تھی تو یاد کرو جد وہ تھارا ور حملہ واسطے تھاری اپلی وکھی تو برلی وکھی تیویں آ گئی تھی تو جد اکھ تاڑے لگ گئی تھی تو کالجہ بار آنور ہو گیا تھا تو تم اللہ تعالیٰ کا بارہ ماں طرح طرح کا خیال لگ کرن پہ آ گیا تھا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اتے ایمان آلاں و امتحان ہوگو تو وہ مجھ سختی نال چھنیوڑیا گیا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا تو جس ویلے منافق لوگ اور وہ لوگ جنہ کا دلہ مروگ ہیں کیا رہا تھا جب مارا نال اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دھوکھائی کا وعدہ کیا تھا وَإِذْ قَالَتْ قَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ, يا أهل يَسْرِبَنَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا تو جس طرح ان بچوں ایک جماعت کہہ رہی تھی جو یسرب ہو تھارا واسطہ اتھلن کو کوئی موقع نہیں لہذا تم واپس مڑ جاؤ تو جو تو کچھ لوگ وچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت منگے تھا تھا تھا جی مارا کار لگا لگا پیاوائیں حالانکہ وہ وہ نہیں تو تو بس نسنو ہی وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا جے مدینہ کی چفیری تی فوج ان ور آ جاتی پھر وہ انہوں نے فتنہ واسطے کہتی تا یہ ضرور اس ور آ جاتا تا اس میں گھاٹی چیر لاتا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا آنا کہ اس سے پہلا انہوں نے اللہ تعالیٰ نال وعدو کیو تھو جب ایک کنڈ نہیں پھیر سے تو اللہ تعالیٰ نال کیا وعدہ گی ضرور پوچھوے گی قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَبْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کہ جے تم موت یا قتل تے نسیں تو نسن کچھ بھی کم نہیں آتے تو اس ویلے تم بہت گھاٹی زندگی کو فائدہ چک سکے گا قل من من ذا الذي يعصمكم الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو دو اللہ تعالیٰ کون بچا سکے جی وہ تکلیف دینی چاہے یا وہ تھارا بر مہربانی کرنی چاہے تو کون اسنا ہٹا سکے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ماں انہوں نے وقت ہے نہ کوئی حمایتی لبے ہو تے نہ کوئی مددگار قد يعلم الله المعوضين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا اللہ تعالیٰ تھارا بچو ان لوکانا میں جانے جڑا لوکانا جہاد تے ٹھاکے تو اپنا پانیاں نکے مارے کولے آ جاؤ تو وہ جنگ میں کاٹی ہیں شریک میں أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا یہ تھارا باراما بڑی بخیلی کریں تو جس وقت کوئی ڈر پیش آ جائے پھر تم انہوں نے تکیں گا جی یہ تھارا در اس طرح دیکھیں کہ انہوں کی اکھا مکرانی چڑھتی ہوئے جس طرح کہ کسی پر موت کی کرانی چڑھتی ہوئے تو جد خطرہ چلے جائے پھر یہ مال کا لالچی بن گئے تھارا در ترکی ترکی زبان تھارا ترکھی ترکی زبان چلاویں یہ لوگ اصل میں ایمان لے آیا ہی نہیں اس گلوں اللہ نے ان کا عمل برباد کر ہے تو یہ گل اللہ تعالی واسطے سوکھی ہے يحسبون الأحزاب الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي يودوا لو أنهم ينادون بالأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا وہ یوں سمجھ رہے آئیں جی فوج اجوں گئی نہیں تو جے کدے ہم لوگ کرنا لی فوج پھر مڑ گا جائیں تا تے یہ یہی تنگ کریں گا جے باہر جاگا کدے گرائیں لوگ کمہ رہیں تو اتو تھاری خبر پوچھتا رہیں تو جیوے تھارا بشکار موجود رہیں گا تامی گھاٹی جنگ کریں گا لقد كان لكم في رسول الله يسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اے مسلمانوں تھارا واسطہ دے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونوں ہیں یعنی ہر اس شخص واسطے ہیں جڑو اللہ تعالیٰ تے آخرت کا تیارہ کی مید رکھے تے اللہ نہ خوب یاد کرے وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زادهم إلا إيمانا تو جس ایمان آنا نے فوج دیکھی وہ بول پیا کہ یہ تو وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ تھے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدو فرمایا تھو اور اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تو اس نال انہوں کا ایمان اطاعت ماں اور ہی ہو گیو من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ایمان عالم کچھ مرد عیسائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نال کیو وہ وعدو سچو کر پھر کجا نے تے اپنی قربانی پوری کر دیتی ہے تے کچھ وے جڑا اڈیکیں لگا تے انہوں نے کچھ کاٹو بادو نہیں کیو لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا تو جے اللہ تعالیٰ سچا نہ انہوں کی سچائی کو بدلو دے تو جے چاہے تو منافقان عذاب یا انہوں نے توبہ کی توفیق توفیق عطا فرما دے بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنا لو مجھ مہربان ہے ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا تے کافر اللہ تعالیٰ نے غصہ میں پریاوائی موڑ شوڑیا تو انہوں نے کچھ نہیں کھٹیو تو اللہ تعالیٰ ایمان آلہ دروں جنگ وست ہے کافی ہو گیو اور اللہ تعالیٰ بڑی طاقت آلو ہے غالب ہے وَأَنَّ أرسل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا اہل کتاب بچوں جنہ نے انہوں کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی انہوں کا کران تھے انہوں کا قلعہ تھے کٹ چھوڑیا تے انہاں دا دلاں میں سوروب کال چھوڑیو کہ کچھ نہ تے تم قتل کر رہا تھا تے کچھ نہ قیدی بنا رہا تھا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَقَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللہ تعالیٰ نے تم انہوں کی زمینہ گا تو انہوں کا کہاں تو انہاں کا مالاں گا تو اس زمین کا وارث بنا چھوڑیا جس وقت تو نے قدم بھی نہیں رکھیو تو تو اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنا لو ہے یا ایھا النبی قل لازواجك ان كنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی بیویاں نہ فرما دیو کہ جے تم دنیا کی زندگی تو اس کی زینت لوڑیں تو آؤ ہوں تو نہ کچھ دے دعا گئے سونی طرح رخصت کر شروع وَإِن كُنْتُنَّ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما تو جے تم اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور اور آخرت کا کارگی تو جی تم اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا کارگی طلبگار ہیں تو سنو تھارا بچوں نیکو کاری کرم آنیا واسطے یقین اللہ تعالیٰ نے بہت بڑو عجر تیار ہے یا نساء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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام کال سری آرو نہیں لہذا جے تم پرہیزگاری اختیار کریں تاں کسے اوپرا بندہ نال نرم گل نہ کریو جے جس آدمی کا دل نہ رو گئے وہ کہ تم چنگی گل کیا کرو وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله يريد الله عنكم الرجس البيت ويطهركم تو تم اپنا کرام رہو تو پہلی آروں آر سنگار نہ دستی پھرو تو نماز کی پابندی کرو اور زکاة دیتی رہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یو کارا لیو اللہ تعالیٰ تا یوی چاہوے جب وہ تھارا تے ہر قسم کی گندگی دور کر دے تو وہ تونا پاک صاف سچا کر دے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا تو تھارا کرامہ جڑی آیت اور حکمت کی جڑی گل سنائی جے تم انہوں نے یاد رکھو بے شک اللہ تعالی بریق دیکھنا لو تو خوب خبر رکھنا لو ہے ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بے شک مسلمان مرد تو مسلمان قال سری تو ایمان آلہ مرد تو ایمان آلی کال سری اور فرما برداری کرن آلہ فرما برداری کرن تو سچ کہن آلہ تو سچ کہن تو صبر کرن نالا تو صبر کرن آلی اور اللہ تعالی آجزی کرن نالا مرد تو کرن آلی کال سری اور خیرات کرن آلہ تو خیرات کرن تو روزہ رکھن آلہ تو روزہ رکھن آلی تو اپنی شرمگان کی حفاظت کرن نالا مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی کار سری تے اللہ تعالی نے خوب یاد کرنے والا تے خوب یاد کرن والی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے ان سارا واسطے بخشش نالے بہت بڑو اجر تیار کیو ہوا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله الله ورسوله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص کسی موم مرد تو کسی مومن کارسری کو یو حق نہیں جے جس ویلے اللہ تعالیٰ تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے کم وہ فیصلو کر دے پھر انہوں نے اپنا معاملہ میں کچھ اختیار باقی رہے تو جڑو اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ تو یقین صاف گمراہ ہو گیوں وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتصفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تَخْشَى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وقرا وكان أمر الله مفعولا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس و تم اس آدمی نے کیا رہا تھا جس اللہ تعالیٰ نے احسان کی ہوئے تم نے اس ور احسان کی ہے یا اپنی بیوی نہ اپنے کولا دے تو اللہ تعالیٰ تے ڈر تو تم اپنا دل ماں رہا تھا جڑی اللہ تعالیٰ باندے کرنا لو تھو تو تم لوکاں کا تانا تے ڈر رہا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ حقدار ہے جے تم اس سے تے ڈریں پھر جس کڑی زید نہ اس کال سری کئی غرض نہیں رہی تو ہونے با تھارا نکام دے دی چڑی تاج مومنور منگ پوتاں بیویاں گا بارہ کئی تنگی نہ رہے جبکہ گی ان کال سریاں نال کئی غرض باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ اس حکم نے تے ہو گئی رہنو تھو ما كان على النبي من من حرج فيما فرض الله الله الله له سنة في الذين خلوا قبل وكان أمر قدرا مقدورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ور اسا کم کا تنگی نہیں جڑو اللہ تعالیٰ نے ان واسطے مقرر کیو وہ جڑا لوگ پہلا گزرے آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ اتری کرے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک حکم متھے ہو ہر ایک حکم ایک متھے ہو فیصلو ہے الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا یہ سارا پیغمبر اللہ تعالیٰ کا سنیا پچامے میں تھا تو اس سے تے ڈریں تھا اور اللہ تعالیٰ تے سوا کس سے تے نہیں ڈریں تھا تو اللہ تعالیٰ ہی حساب لین واسطے سدھو ہے ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا بھی جو کسی کا باپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول سارا اور سارا چھیکڑ چیکڑا آن تو اللہ تعالیٰ ہر چیز نہ جان ہے يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ايمان عليهم والوں اللہ تعالیٰ نے مجھ زیادہ یاد کرو وسبحوه بكرة وأصيلا تصویر شام اس کی تسبیح کرا کرو هو الذي يصلي عليكم وملائكته ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وہی تے ہیں جڑو تھارا در اپنی رحمت تو رہے تو اس کا فرشتہ بھی تانجے وہ تمنا دیریاں سے کٹ گئے لو ملیاوے تو وہ ایمان آلم ورم مچی مہربان ہے سلام سر مد میں کریم جس طرح وے اس نال ملے گا انہوں وہ استقبال سلام نال رہے گو تو اس نے انہوں واسطے عزت آلو عجر تیار کیے ہیں یا ایوہن النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تم دوائی دین والا تے خوشخبری سنان والا تے ڈر تے ڈران والا بنا کے چلایا ہے وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تے اللہ تعالیٰ کا حکم نال اس در بلان آلا تے لوگ کرن آلو دیو بنا کے بھیجائیں وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا تے تم مومنانا خوشخبری دے دیو جے ان واسطے اللہ تعالیٰ کی طرفوں بہت بڑو فضل ہے ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا تم کافروں اور منافقوں کی گل نہ منیو تو نہ انہوں کا ستان کو خیال کریو کہ اللہ تعالیٰ دری تو اللہ تعالیٰ بری پروسو رکھو تو اللہ تعالیٰ ہی کم بنان واسطے سدھو ہے يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اے ایمان آلیو جس لئے تم مومن کال سریعہ نال نکاح کریں پھر تم انہوں نے ہاتھ لانتے پہلے ہی طلاق دے شوڑیں تاں تھاری ان اور کوئی عدت نہیں جیڑی تم شمار کریں تو تم انہوں نے کچھ زمان دے گئے سونی طرح رخصت کر شوڑو يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت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 کڑی تو تھاری موسیاں کی کڑی جنہوں نے تھارے نال اللہ تعالیٰ کا رستہ میں ہجرت کی ہوئے تو واہ مومن کار سری بھی جڑی بجن کس سے مہر تے اپنو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیوالہ کر چھوڑیں اس شرط پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نال نکاح کرنو چاہیں یا گل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی تھارا واسطہ ہی ہے اور نہ مسلمانہ واسطہ نہیں انہیں چنگی طرح پتو ہے جہاں انہیں مسلمانہ پر انہیں کی بیویاں تو انہوں کی گولیاں کا بارہ ماہ کے فرض کیو وہ ہے تانجے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا ور کا تنگی نہ رہے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشن آلو مجھ مہربان ہے ترجی من تشاء منہن و تؤوی الیک من تشاء من ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم ان بچوں جس جسنا تل چاہیں اپنا تے دور رکھو تے جس چاہیں اپنے کولے رکھو جے کدے تم وچوں وی کسے نہ اپنے کولے بلاویں جڑی تم نے دور کی تھی تا ہی تھارا ور کوئی گناہ نہیں اس میں اس گل کی زیادہ مید ہے جے انہاں بیویاں کی اگ ٹھنڈی رہیں تے غم نہ کریں اور تم انہاں جو کچھ دیں اس پر خوش رہیں تھارا دلام جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسنا جانے تو اللہ تعالیٰ علم آلو تحمل آلو ہے لا يحل لك النساء من من بعد ولا أن تبدل بهن أزواج ولو أعجبك حسنهن إن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تلاوہ اور کال سنی تھرا واسطے جائز نہیں تو نہ یہ جائز ہے یہ تم ان کی جگہ دوجی بیوی کر لیں ہمیں ان کی خوبی تو انہاں کتنی چنگی لگ گئے ور وے جڑی تھاری ملکیت کی گولی میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنا لو ہے يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وَقُلُوبِهِمْ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ایمان آلیو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرام نہ جایا کرو جچر توڑی جے تونا کھانا واسطے صدیو نہ جے تو اس طریقہ ور اس کا واسطے خود اڈیکڑ نہ پوئے بلکہ جس ویلا تا بلایا جائیں اس ویلے تم جاؤ تو جد کھانو کھا لیں پھر اپنے اپنے چلے جایا کرو تو لگ گئے اس نہ جایا کرو بے شک اس طریقہ سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہے وروے تھارو لیاز کر جائیں تو اللہ تعالی حق باہ گل بیان کرنے نہیں شرماتو تو جس ویلے تم انہوں کولوں لوں چیز منگیں تو تم انہوں کولوں لوں پڑھ داتے بارو منگیا کرو اس میں تھارا دلوں واسطے تھارا دلوں واسطے بھی بڑی پاکیزگی ہے تو انہوں کا دلوں واسطے بھی تو تھارا واسطے تھارا واسطے بالکل جائز نہیں کہ تم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تکلیف پچھاویں تو یوں بھی جائز نہیں جے انہوں تے بعد انہوں کی بیویاں نہ کدے بھی تم نکاح کریں بے شک یا گل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا فإن بھی ہے خوبی پلیش نانی تم کسی چیز نہ باندھے کرو یا چھپا کے رکھو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز نہ خوب جان نالو ہے لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا ان اور تور کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنا باپ تو اپنا بچہ تو اپنا پائیاں تو اپنا پتیجاں تو اپنا پانجاں اور اپنی جسی کالسریاں تھے اپنی گولیاں اپنی جسی کالسریاں تو اپنی گولیاں کا سامنے میں تو اے عورتوں اللہ تعالیٰ تے ڈرتی رو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے گواہی نلو لسلی مسلیم بے شک اللہ تعالیٰ تو اس کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیں اے لوگ کو لوگ کو جڑا ایمان لے آیا ہے تم ہی ان درود سلام بھیجو ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا جڑا لوگ اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تکلیف دیں اللہ تعالیٰ نے ان اور دنیا تے آخرت میں لانت کی بھی ہے تو اس نے ان وقت ہے ذلیل کرنا لو عذاب تیار کیو وہ ہے والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا تبه لوگ جڑا مومن مردان تب مومن کار سریانا اسا کم آور تکلیف پچاویں جڑا انہوں نے کیا ہی نہیں ویتا یقینا بڑا بہتان اور صاف گناہ و پہار چاکرے آئیں يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أبناء أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی بیویاں نا تو اپنی صاحبزادیاں نا تو مسلمانہ کی کالسریاں نا فرما دیو جب جی اپنا چھپرانا اپنا چہرہ پر لڑکا لیا کریں اس نال انہوں کی تابلائیں پشان ہو جائے گی پھر انہوں نے کوئی ستا سنی سکسے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بخشن آلو مجھ مہربان آلو مجھ مہربان ہے لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والموجفون في المدينة والموجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا جے کدی منافق لوگ تو وہ لوگ جنہ کا دلہ میں روگ ہے اور وہ لوگ جڑا مدینہ میں چوٹی خبر اڑاتا رہے ان بھی باز نہ آیا تا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تونا ضرور ان پر مسلط کر چھوڑوں گا پھر وہ اس شہر میں تھارا گوانڈ پر کچھ تیارا ہی رہ سکیں گا ملعونین اینما ثقفو اصدو وقتلو تقتیلا انہوں پر لانت ہوتی بے گی جت لبیں گا پگڑیا جائیں گا تو مندی طرح قتل کیا جائیں گا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا جڑا لوگ پہلا وہ گزرے ہیں انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کو یوئی طریق ہو رہے ہوئے تو تم اللہ تعالیٰ کا طریقہ میں کد ایک بدلہ نہیں دیکھ سیں يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تھارا کو قیامت کا بارہ ماہ پوچھیں تم فرما دیو اس کو علم تے بس اللہ تعالیٰ کو لئی ہے تے تمہوں کے پتو خورا نیڑا ہی آ لگی بھی ہے اللہ لعن الكافرین وعد لهم سعیرا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لانت کی ہے تو اس نے ان وقت فختی اگ تیار کی ہوئی ہے خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا جس میں وہ صدا رہے گا انہوں نے کوئی حمایتی تو مددگار نہیں لبسیں يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا جس طرح انہوں کا منہ آگ میں پھیریا پرتیا جے گا ویکھے گا ہائے افسوس کدے ہونے اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کی ویا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم منیوں ویا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا تبقى كيف اے مارے ربا انہیں اپنا مقدمہ گو تا اپنا بڑا گو کینو منیو پھر انہوں نے ہم رستہ دے گمراہ کر چھوڑیا ربنا طرفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ربا تو انہاں دونوں عذاب دے تے تو انہاں پر بہت بڑی لعنت کر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا اے ایمان تم ان لوکارو نہ ہو جائیو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے تکلیف دیتی پھر انہوں نے جڑی گل کہی تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اس نے بری کر چھوڑیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت تھا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اے ایمان لو تم اللہ تعالیٰ تے ڈرتا ڈر تے سیدھی سیدھی گل کیا کرو يصلح لكم لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا تو تھارا گناہ وہ تھارا وقت ہے تھارا عمل درست کر شوڑے گو تو تھارا گناہ معاف کر شوڑے گو تو جڑو اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ تو بہت بڑی کامیابی کھٹ لے إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بے شک انہیں اپنی امانت اسمان گئے تے زمین گئے اور کے سامنے پیش کی سارا اس کا چاند تین مکر گیا تو اس نے ڈر گیا پر انسان نے وہ چک لی واقعی وہ بڑو ہی ظالم تنادان ہے ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما تنجي الله تعالى منافق مردان تمكن منافق كالسيينا اور مشرق مردان تو مشرق کال سرینا عذاب دے اللہ تعالی مومن مردان تو مومن کار سرینا گی توبہ قبول فرماوے تو اللہ تعالیٰ بڑو بخشن آو مجھ مہربان ہے صدق اللہ العظیم